حجاج بن محمد نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے عمر بن عطا نے بتایا کہ نافع بن جبیر نے انہیں نمیر کے بھانجے سائب بن یزید کے پاس بھیجا آگے سابقہ حدیث کے معنی بیان کیا مگر اس روایت میں یہ ہے کہ سائب نے کہا جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا انہوں نے سلام پھیرا کہا امام کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تینتالیس